سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ایک مرض اور عورت نے زنا کیا جو شادی شدہ تھے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تھے اور ان یہودیوں میں تورات کے مطابق زانیوں پر رجم فرض تھا مگر انہوں نے اسے چھوڑ کر انہیں ذلیل و رسوا کرنا اختیار کر لیا تھا کہ اسے تار کو لگی رسی سے سو بار مارا جائے اور گدھے پر الٹا کر کے بٹھایا جائے تو ان کے کئی علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے دوسرے کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ سے زانی کی حد کے متعلق پوچھیں اور حدیث بیان کی اس میں کہا کہ چونکہ وہ اہل یہود آپ کے دین پر نہ تھے کہ آپ ان کا فیصلہ کرتے اس لیے آپ کو اس میں اختیار دیا گیا فرمایا فَإِن جَاؤُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِزْ عَنْهُمْ اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان میں فیصلہ کریں یا اعراض کر جائیں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکاون